عبداللہ بن حارث کہتے ہیں سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ نے لوگوں کو عصر کی نماز پڑھائی جب مڑ کر دیکھا تو کچھ لوگ عصر کے بعد نماز پڑھ رہے تھے وہ گھر چلے گئے اور سیدنا عبداللہ ابن باس رضی اللہ عنہ بھی ان کے پاس چلے گئے اور میں بھی ان کے ساتھ تھا سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ نے ان کے لیے چارپائی پر جگہ بنائی اور وہ ان کے ساتھ بیٹھ گئے انہوں نے پوچھا یہ کون سی نماز ہے جو میں نے لوگوں کو ادا کرتے ہوئے دیکھا ہے حالانکہ نہ تو میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ نماز پڑھتے ہوئے دیکھا اور نہ آپ نے اس کے بارے میں کوئی حکم دیا انہوں نے کہا لوگوں کو اس کا فتویٰ دینے والے سیدنا ابن زبیر رضی اللہ عنہ ہیں پھر ان کو بلایا گیا اور وہ آ گئے اور سلام کہہ کر بیٹھ گئے سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ نے کہا اے ابن زبیر اس نماز کی کیا حقیقت ہے جس کے پڑھنے کا آپ لوگوں کو حکم دیتے ہیں ہم نے تو نہ رسول اللہ کو یہ نماز پڑھتے ہوئے دیکھا اور نہ آپ نے اس کا کوئی حکم دیا ہے انہوں نے کہا مجھے تو ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے گھر میں ان کے پاس یہ نماز پڑھی ہے سیدہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں سیدہ معاویہ نے مجھے اور ایک اور آدمی کو حکم دیا کہ ہم سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس جا کر ان سے اس کے بارے میں دریافت کریں بس میں سیدہ کے پاس پہنچا اور ان سے اس کے بارے میں پوچھا اور ان کے حوالے سے جو بات سیدنا ابن زبیر رضی اللہ عنہ بیان کر رہے تھے وہ ان کو بتا دی وہ کہنے لگیں ابن زبیر رضی اللہ عنہ نے یاد نہیں رکھا میں نے تو انہیں یہ بیان کیا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اثر کے بعد میرے پاس دو رکت نماز پڑھی میں نے آپ سے سوال کیا کہ آج آپ نے یہ دو رکتیں پڑھی ہیں پہلے تو نہیں پڑھتے تھے آپ نے فرمایا میرے پاس کوئی مال لایا گیا تھا اور میں اسے تقسیم کرنے کی وجہ سے ظہر کے بعد والی دو رکتوں سے مشغول ہو گیا اتنے میں سیدنا بلال رضی اللہ عنہ میرے پاس آ گئے اور انہوں نے نماز اثر کے لیے مجھے بلا لیا اس وقت میں نے ناپسند سمجھا کہ ان دو رکتوں کی وجہ سے لوگوں کو روک لوں اس لیے اب میں نے وہ دو رکتیں ادا کی ہیں میں نے واپس آ کر سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کو ساری بات بتائی لیکن سیدنا ابن زبیر رضی اللہ عنہ نے کہا آپ نے یہ دو رکتیں پڑھی ہیں لہٰذا میں تو ان کو نہیں چھوڑوں گا سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ ان سے کہنے لگے آپ ہمیشہ مخالف ہی رہتے ہیں جب تک آپ زندہ ہیں آپ مخالفت کو ہی پسند کرتے رہیں گے حدیث نمبر دو ہزار پچہتر مسنت احمد